وكل وكل وكل محدثة بدعة بدعة ضلالة ضلالة في النار بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل غلال ذرة خيرا يره ومن يعمل مل ذرة شرا يره محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں یہ ماہ رمضان ہے اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر کے اعمال صالحہ میں حصہ لینا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ الحب العمال کرنا چاہیے جو اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں عام دنوں میں ان اعمال کو بھی کثرت سے اس مہینے میں ہمیں کرنا چاہیے چاہے ان کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو اللہ رب العالمین کا یہ بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنا ایک نظام بنا رکھا ہے کہ منجا اب حسنات فلاح اشر امسالحا جو میرا کوئی بندہ ایمان والا ایک نیکی کرتا ہے تو کم سے کم اس کو ہم ایک نیکی کا بدلہ دس دیتے ہیں اور اس سے بھی بڑھانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بڑھا دیتے ہیں لیکن وہ منجا اب سید فلاح اللہ مسلح لیکن اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو ہم گناہ کو بڑھا کر کے نہیں دیتے اور سزا دیتے اتنا ہی ہم سزا دیتے ہیں جتنا اس نے گناہ کیا ہے رب العالمین کا کرم دیکھو اگر انسان گناہ کرتا ہے تو ایک ہی لکھا جائے اور نیکی کرے تو کم سے کم دس اور اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہے تو بہت بڑھا دیتا ہے جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث حدیث قدسی رسول اللہ یقول اللہ تبارک و تارا من جا اب حسنت فلاح اشر و امسا لحا او عزیز وہ من جا اب سہی عتی فدا سی جی اتی مس لا او او فیرو او کما کالا رہا طویل حدیث سے آپ نے ساتھ نمایا اے لوگوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من جا ابل حسنت فلاح اشروم صالحہ جو ایک نیکی کرتا ہے ہم کم سے کم اس کا دس بدلا دیتے ہیں او عزیز اور اگر ہم بہانا چاہتے ہیں تو دس سے بھی بہت گئی گنا زیادہ ہم بڑھا دیا کرتے ہیں جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العالمی نے اضاف مضافہ اللہ رب القرآن پاک میں اس کی وضاحت کی ہے اور اس کے برخلاف ومن جا اب اس فجدا اس سیت بے اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے کوئی برائی کرتا ہے تو برائی کا بدلہ ہم اتنا ہی دیں گے او اب فیرو اور کبھی ہم بندے کے گناہ کو معاف ہی کر دیتے ہیں ایک گناہ کا ایک گناہ بھی نہیں لکھتے یہ اللہ رب العالمین کا کرم پھر آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا احسان ذرا دیکھو اللہ رب العالمین کی مہربانی ذرا دیکھو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من تقرب الی شبرن اے الیہ ذراعن ومن تقرب ذراعن تقربت الیہ بان ومن اجات ومن ومن اتانی یمشی اتیت ہو ہر والا ومن اتانی ہر ولا بہت طویل بہت آپ نے آدمی ساتھ میں اے لوگوں رب کی طرف ذرا آگے بڑھو جنت حاصل کرنے والے بنو نیکیوں کے ذریعے رب کو خوش کرنے کے لیے آگے بڑھو اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو نیکی کرنے کے لیے میرے قریب پہنچنے کے لیے میری رضا اور خوشنودی اور جنت حاصل کرنے کے لیے ایک بالش چل کر کے آئے گا تو ہم اس کے لیے ایک ہاتھ بہا دیا کرتے ہیں اور اگر کوئی بندہ ایک فٹ ایک ڈیڑھ فٹ ایک ہاتھ چل کر کے آتا ہے تو ہم پورا ایک میٹر اس کے لیے بڑھا دیا کرتے ہیں آگے نبی علیہ سراف شاہ فرماتے ہیں اے لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو دورا تم نیکی کے لیے آگے تو بڑھو جنت حاصل کرنے کے لیے کوشش تو کرو تم تھوڑی سے کوشش کے لیے یونی اطانی اگر میرا بندہ چل کر کے آتا ہے تو میری توفیق مہربانی اس کے طرف دوڑ کر کے آتی ہے ایک قدم بندہ اٹھاتا ہے بھی چلنے کے چلتا ہے نیکی کا ایک قدم اٹھاتا ہے چل کر کے تو اللہ تعالیٰ اس کی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور نیکیوں کے راستے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوڑ کر کے بھیجتے ہیں دوڑ کر کے آتی ہے اور آخر حدیث میں نبی علیہ السلام نے ساتھ نمایا اے لوگوں رب العالمین اے تمہیں یہ بشارت سناتے ہیں رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ اے لوگ مل کی یعنی مل یعنی، بے کو تم خطی اتن تم والا کو بھی انتظل اے لوگ اگر کوئی بندہ میرا ایک مسلمان بندہ حشر کے میدان میں جب اس کا نام آمان لے کر کے فرشتے میرے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش کیا تو اس کے پاس ایک دو نیکی نہیں بے قرآب ارد زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا بھر کر کے گناہ لے کر آیا ہوا ہے لیکن گناہ تو اتنا لے کر کے آیا میں نے اس کے عقیدے کو دیکھا تو لا کو بھی سی گناہ تو بہت شیطان نے کرایا لیکن اس نے اپنے آپ کو شرک سے بچا رکھا اس نے شرک نہیں کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرماتی نے فرمایا جب میں نے بندے کے اعمال کو دیکھا برائیاں تو بہت لے کر کے آیا ہے زمین بھر کر کے لیکن عقیدے میں شرک نہیں ہے عمل میں شرک نہیں ہے شرک اکبر شرک اصغر شرک جلی شرک خفی ہر قسم کے شرک اس نے اپنے ہر قسم کے شرک سے اس نے اپنے آپ کو بچا رکھا ہے تو اس کے کس کثرت گناہ کی کوئی پرواہ نہیں کرے گی اگر زمین اور آسمان بھر کر کے وہ گناہ لے کر کے آیا ہے تو حساب کتاب کے وقت اتنی بڑی میری مغفرت بھی سامنے ہی موجود ہوگی اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر ہم تمام لوگوں کو نیک مال ہے کرنے کی توفیق نصیب فرمائی امام ابن ماجہ رحمت اللہ نے اور بہت سارے محدثین نے نقل حدیث نقل کیا حضرت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ رماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگوں سن لو ان للہ ان من الناس مفاطی حل ومغاليق للشر ومن الناس و للشر مغاليق مفاطی علیشری لمن جعله الله مفتاحا للخير على يديه ثم موبائل من جعله الله مفتاحا للشر على يديه او كما قال عليه الصلاه والسلام آپ نے ساتھ نمانا اے ان لوگوں اے لوگوں یاد رکھو کچھ بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا خوش نصیب بنایا ہے بڑا خیر و برکت والا بنایا ہے اس قدر اللہ نے ان پر مہربانی کی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے خیر اور برکات کے اور حسنات کے اعمال صالحہ کے اللہ نے ان لیے اللہ نے ان کو مفتاح بنایا ہے کوششیں کرتے ہیں محلے میں سب سے پہلے فلانے کی وہ کھڑے فلانے کی وہ کھڑے جہاں بھی کوئی معاملہ آیا نیکیوں میں بڑھ کر کے سب تک کرتے ہیں آپ نے ساتھ نمایا یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے نیکیوں کی چابی بنایا ہے اور برائیوں کا تالا یعنی برائیاں ہو رہی ہیں تو ان کو بند کرنے والا مٹانے والا بنایا ہے اور اس کے برخلاف کچھ ایسے بدبخت ہیں وہ حل حلی مغالی کل خیر اور کچھ ایسے بدبخت ہیں جن پر شیطان حاوی ہے ہمیشہ وہ برائی برائیوں کی چابی بنتے ہیں اور نیکیوں کا وہ تالا بن جایا کرتے ہیں نیکیوں کو روک سے روکتے ہیں نیکیوں پر تالا لگاتے ہیں نیکیوں سے لوگوں کو منع کرتے ہیں خود نیکی نہیں کرتا اور لوگوں کو بھی نیکیوں سے منع کرتا ہے اور ہر برائی میں پیش پیش رہتا ہے جہاں برائیاں نہیں بھی رہتی وہاں برائیاں وہ پھیلا دیا کرتا ہے اے دو قسم کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں پھر رحمت اللہ عالمی نے فرمایا لمن جعله الله مفتاحا للخير على يديه مبارک ہو بڑا خوش نصیب ہے وہ میرا امتی جس کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کا چاہی بنا دی اور برائیوں کا جس کا جس کو تالا بنائی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا میں نیکیاں پھیلانے کا ذریعہ بنا دے اور اس کے قول سے اس کے گفتار سے اس کے اعمال کے ذریعے اور اس کے مال و دولت کے ذریعے یا اس کے علم کے ذریعے اس کے طاقت اور اخلاق کے ذریعے نیکیاں پھیل رہی ہوں یہ بڑا خوش نصیب ہے نبی علیہ السلام کا ایسے امتی کو دعا دے رہے ہیں پھر آگے آپ نے ساتھ نمایا موبائل سم موبائل جہنم کا گڈھا ہو تباہ اور برباد ہو ہلاک ہو بیڑا گرپ ہو جائے اس انسان کا اس امتی کا جو ہمیشہ برائیوں کا تارا بنتا ہے جی برائیوں کی برائیوں کی چابی بنتا ہے جہاں برائیاں نہ ہو وہاں بھی اپنے اپنے برے اعمال کے ذریعے لوگوں میں امت میں برائیاں عام کر دیتا ہے بیوی بچوں میں برائیاں پھیلایا ہاں، برائیاں اس کی وجہ سے آئی گھر برائیوں سے پاک تھا گھر میں حرام کاریاں برائیاں اس کی وجہ سے آئی پاس پڑوس میں برائیاں اس نے پھیلایا دوست احباب میں برائیاں اس کی وجہ سے پھیلتی ہیں یہ بڑا بدبخت ہے جس نے نیکیوں کو مٹایا اور امت میں معاش مسلم معاشرے کے اندر برائیوں کو عام کیا سما ویل برباد ہو جہنم کا گڈھا ہو خلاف ہو وہ انسان جس کے ذریعے دنیا میں برائیاں عام ہوا کرتی ہیں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھیا پھیلانے والا بنائے اور ہوتی ہوئی برائیوں کا تالا لگانے والا برائیوں کو مٹانے والا اللہ تعالیٰ بنائے اکور کو لہٰذا اللہ من کل اکورئی الحمد للہ وقفا اما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا حضرت امام تبرانی امام ابن ابی دنیا اور بہت سارے محدثین نے بسند صحیح نقل کیا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ کچھ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اینا سے افضل یا رسول اللہ آپ بتائیے اینا سے افضل لوگوں میں سب سے افضل انسان کون ہے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب انسان کون ہے نبی علیہ السلام نے ساتھ نمایا اب احب النا سے احب اللہ یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب بندہ کون ہوا کرتا ہے آپ نے ساتھ نمایا احب احب العباد احب اللہ سے للناس لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا محبوب وہ انسان ہوتا ہے جو اپنے ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو دوسری روایت میں یا نے ساتھ نمایا خیر سے میں اناس لوگوں میں سب سے بہترین انسان ہے جس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو اپنے علم اپنے مال اپنی صلاحیت اپنی قوت اپنی طاقت کے ذریعے جو امت کو فائدہ پہنچائے لوگوں کو فائدہ پہنچائے آج فرمایا سب سے بہترین انسان ہے پھر آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عی افضل لوگوں میں تو پتا چل گیا کہ لوگوں میں سب سے محبوب انسان وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے لیکن آپ ذرا بتائیے ائنا سے افضل لوگوں میں عی العام افضل نیکیوں میں امال میں سب سے زیادہ عمل اللہ تعالیٰ کو کون سا محبوب ہے سب سے زیادہ محبوب عمل اور اللہ تبازی کرنے والا کون سا عمل ہے کون سی نیکی ہے اس موقع پر نبی علیہ السلام نے بڑی طویل حدیث بیان کیا جس کے اندر دس بارہ چیزیں ہیں ان میں پہلا سوال نبی علیہ السلام نے چار چیزیں اس کے جواب میں بیان کیا فرمایا افضل العمال سب سے بہترین عمل سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ راضی کرنے والا عمل اجر و ثواب و نیکی کے اعتبار سے سب سے بڑا عمل یہ ہے سور سے رہا مسلم او تک سے وہ انہو قربتن او تک بھی انہو او تو رو تو تٹ او کما ان جو کماکار آپ نے چار عمل بیان کی آر فرمایا سب سے محبوب عمل اور سب سے پیارے اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل یہ ہے تد سرور تد خلو ارا مسلم کسی پریشان مسلمان زدہ مسلمان حالت حالات سے ناچار مجبور انسان جو ہر وقت فکر میں اور غم میں ڈوبا ہوا ہو اس کی پریشانی کو دور کر کے اس کے دل میں خوشی کی لہر پیدا کر دو آج فرمانا کسی مومن کے دل کو خوش کر دینے والے عمل سے بڑا عمل کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا اسی لیے کسی نے کہا دل برستاور کی حج اکبرس ہر حرا کا دل بہترس ارے لوگوں ایک نسلی حج اکبر سے بڑی ہے کہ آپ کسی مومن کے دل میں خوشی پیدا کر دیں اللہ تعالیٰ عید کا موقع ہے رمضان کا موقع ہے پتا نہیں کتنے پریشان مسلمان بھائی ہوں گے آپ ذرا ان کے ہاں ان کے گھروں میں ان کے بچوں میں ان کے بچوں میں ان کے خاندان میں ذرا خوشی پیدا کرنے کی کوشش کریں نمبر دو آپ نے ساتھ روایا سب سے بڑا نیک عمل اور محبوب عمل یہ او تک سے ہو قربتن اس پر کوئی مصیبت آئی ہے کوئی مصیبت آئی ہے اس مصیبت کو دور کرنے میں اس کی مدد کر دو نمبر تین او تقضی انہو دینن او اینو انہو دینن اگر کسی بیچارے نے قرض لیا ضرورت کے لیے پریشانی میں قرض لے لیا اب قرض ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے اور قرض دینے والا ہر وقت سر پر کھڑا ہوا ہے گالیاں دے رہا ہے لان تان کر رہا ہے طرح طرح کی دھمکیاں دے رہا ہے آپ نے ساتھ روایا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ اس انسان کا قرض ادا کرا دیا جائے نمبر چار آپ نے ساتھ نمایا سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انترو دن ہو جوہن بھوکے مسلمان کو بھوکے مسلمان کو فاقا کرنے والے مسلمان کو کھانا کھلا کر کے آسودا کر دو یہ سب سے بہترین امال ہے پھر آگے نبی نے خدمت خل انسانوں کے کام آنا ایک دوسرے کی مدد کرنا ایک دوسرے کے پریشانی میں حصہ بتانا دکھ درد میں کام آنا کتنا بڑا عمل ہے آپ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا اے میرے امت کے لوگوں سن لو آپ ممبر پر ہیں ہزاروں صاحب کرام سامنے موجود ہیں آپ نے سن لو لان ماں ہی من ان تکفہ فی حاد المسجد شہرہ اے وہ سن لو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صاحب یہ سن لو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرا کوئی پریشان خان مسلم بھائی آ جائے آپ نے بھائی کہا لان امشیا ماں کی ساتن حاجت لہو کوئی مسلمان بھائی پریشان ہے اگر ہم اس کے کام کے لیے اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے آ نے فرمایا مجھے کہیں جانا پڑا کوشش کرنی پڑی اگر میں نے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی دور کرنے اور حاجت پوری کرنے میں ایک گھنٹہ بھی ہم نے لگا دیا اس کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے کاروبار کو چھوڑے ایش و آرام کو چھوڑے ایک گھنٹہ بھی ایک ساتھ ایک گھنٹہ اگر میں نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ دے دیا کہیں جانا پڑ گیا کہیں بیٹھنا پڑ گیا کسی سے بات کرنی پڑ گئی اگر میں ایک گھنٹہ صرف ایک گھنٹہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ گیا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں احب من ان مسجد شہرن دنیا کے اندر کھانے کے بعد مسجد حرام کے بعد سب سے مقدس مسجد یہ ہماری مسجد مسجد نبوی ہے اللہ کی قسم اس مہینے اس مسجد کے اندر ایک مسلمان بھائی کے کام کے لیے ایک گھنٹہ گھر میں نے ٹائم لگا دیا تو اس میں نے اپنی مسجد میں میری مسجد میں اس مسجد میں ایک مہینہ احتکاف کرنے سے زیادہ مجھے محبوب ہے کیوں ایک مہینہ اس مسجد نبوی میں ہم بیٹھ کر کے جو اعتکاف کریں گے اس سے بڑا عمل یہ ہے کہ ایک گھنٹہ کسی مومن بھائی کے ہم کام آ جائیں گے میرے بھائیوں یہ بہت بڑا امر ہے انسانوں کے لیے مومنوں کے لیے مومنوں کو چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ بتائیں اللہ اکبر صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی اس حدیث پر ذرا غور کرو کتنی اہم حدیث اللہ کے رسول نے ارشاد نمایا ایک بندہ چلا جا رہا تھا اے لوگ میں لیتا ہوا تھا گنودگی دگی میں تھا اللہ رب العالمین نے آسمان کے سارے پردے ہٹائے اور مجھے دکھا دیا کہ رائے تو رجن یا تلو فل میں نے دیکھا ایک نوجوان ہے بڑے مدے کے ساتھ میرے رب نے دکھایا جو جنت میں ٹہل رہا ہے رائے تو رجولن یا پلو فل میرے رب نے مجھے دکھایا کہ جنت میں ایک جنتی بڑے مزے سے ٹہل رہا ہے میں نے کہا یا رب بھی ابھی تو جنت آئی نہیں حساب آئی ہے کتاب ہوا نہیں ابھی تو قیامت نہیں آئی یہ تیرا کون سا بندہ ہے جو جنت میں ٹہل رہا ہے اللہ نے بیان فرمایا یہ وہ بندہ ہے ایک مرتبہ راستہ پکڑ کے جا رہا تھا راستے میں طوفان آیا تھا ایک شاہ ایک درخت کی بڑی سے ڈالی راستے میں گر گئی تھی اور مومنوں پر یہ راستہ بند تھا بہت دور سے گھوم کر کے جا رہے تھے یہ میرا محبوب بندہ سواری سے اٹھنا اور درخت کو کاٹ کر کے ہٹا دیا مومنوں کے لیے راستہ صاف کر دیا تھا مومنوں کے راستے صاف کرنے کے لیے بدلا اسے ملا میرے بھائی بہت سچی غور کرو جو صحیح بخاری اور مسلم دونوں کی ہے آپ نے ساتھ سمجھا ایک مومن ہے کوئی بہت زیادہ روز نماز اس کے پاس نہیں ہے نسلی عبادتیں بہت زیادہ نہیں ہے لیکن مالدار تھا خوشحال تھا اللہ نے دولت سے نوازا تھا پر غریبوں کی مدد کرتا تھا اگر کسی غریب نے ادھار مانگا دے دیا اور پوچھ لیتا تب دو گے جب تمہیں سہولت ہو تاریخ بتاتا اس تاریخ مقررہ پر صبح سویرے اپنے نوکروں کو جب بھیجنے لگتا تو نوکروں سے کہتا دیکھو اگر دے دے تو لے لینا اگر انکار کرے دینے کے لائق ہو سکتا ہے بیچارا دینے کے لائق ہوتا تو ادھار ہی ہم سے کیوں لیا ہوتا اگر وہ نہ دے سکے تو ذرا مہلت دے دینا اور واپس آ جانا ہسکڑی لگا کر کے میرے پاس نہیں آنا پولیس کے پاس جا کر کے شکایت نہیں کرتا کرنا اس قریب پر ذرا مہربانی کرنا نبی رہے السلام ساتھ ہمارے جب مر گیا اور زندگی بھر کی ساری برائیاں سارے گناہ لے کر کے فرشتے رب کے سامنے لا کے رکھ دیا اللہ اس نے اتنا گناہ کیا ہے اللہ نے ایک ہی بات بیان کی اے میرے بندو جو میں فرشتوں دنیا میں میرے بندوں کے ساتھ یہ معافی کا معاملہ نرمی کا معاملہ کیا کرتا تھا آج حشر کے میدان میں جتنے گناہ تم نے نوٹ کیا تجاوز سے آتی اس کے سارے گناہوں کو مٹاؤ اور اس سارے گناہوں کو ختم کر کے اسے جنت میں داخل کر دو ایک مومن مومن کے کام آئے لوگوں کے کام آئے اللہ کے بندوں کے ساتھ مہربانی کرے اور مخلوق کے کام آئے یا حب العوان میں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیت بنائے سارے بنائے موہب بنائے متو سنت بنائے کار خیر میں بڑھ کر کے حصہ لینے والا بنائے الحمدللہ جس حکم حکومت میں ہم رہتے ہیں یہاں شیخ زائد رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے برابر دنیا کے تمام غریبوں کی مدد کرنا ان کے خیال رکھنا ہر جگہ مصیبت ادا لوگوں کے کام آنا یہ سلسلہ زید رحمت الشیخ زائد رحمت اللہ علیہ نے شروع کیا تھا آج تک ان کی اولاد نے اس سلسلے کو جاری رکھا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ان کے حسنات کو ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے ابھی اس ماہ مقدس میں بھی ایک دو ملین نہیں تقریباً پچیس ملین درہم نہیں بلکہ پچیس ملین ڈالر صرف ایک ملک فلسطین کے پریشان مسلمان بھائی ہم پریشان حال مسلمانوں کے لیے پچیس ملین ڈالر ان بھائیوں نے سل مل کر ان کی مدد کی ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کے ان حسنات کو قبول فرمائے اور ہم تمام ساتھیوں کو بھی اپنے پریشان حال مسلمان بھائیوں کے کام آنے والا بنائے دکھ درد میں حصہ کے لے دینے والا بنائے ان کے دلوں کو ان کے خوش کرنے والا بنائے ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ ہم تمام ساتھیوں کو محفوظ رکھے اللہ العالمین ہمیں جو بیمار ہو شفا کلی عطا فرما جو مقروض ہے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان حال بھائی ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے اور اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ جس ملک میں ہیں اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائے رئی سدھونا اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ صحت اور آفیت نصیب فرما اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرما ہر برے سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے اور جس شہر میں ہم رہتے ہیں اس شہر کے حاکم شیخ سلطان حفظ اللہ اللہ ہر بھلا ہر آفت ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ ان کو بچائے اور ان ان سے سے اللہ تعالیٰ وہ لے جس میں آپ کی ردا ہو آپ کی خوشنودی ہو امت اور ملت کی بہبودی ہو اور ہر ایسے کام سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی ہو امت اور ملت کا نقصان اور خسارہ ہو اللہ اللهم سل للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء للقربة وينهى عن الفهشاء والمنكر والبجي يعذكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ونذكر الله تعالى أكبر